صورت البقرہ آیت دو سو پچیس لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر جہاں زبان سے قسم نکل جائے مگر دل کا قصد اور ارادہ نہ ہو پکڑ نہیں فرماتے وہ غفور ہے کہ لغو اور بیہودہ قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا اور حکیم ہے کہ پکڑ میں جلدی نہیں فرماتا شاید بندہ توبہ کر لے